سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام سرور آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے دل اور دماغ خراب ہو جائیں گے خیر کو شر سمجھنے لگیں گے اور شر کو خیر سمجھنے لگیں گے بھلائی کو برائی اور برائی کو بھلائی سمجھنے لگیں گے ایسے زمانے میں اہل حق اگر ان کو یہ بتائیں اور یہ سمجھائیں یہ خیر ہے یہ سچ ہے یہ بھلائی ہے تو لوگ ان کو دیوانہ کہیں گے اور پاگل قرار دیں گے یہی یہ وہ زمانہ ہے غالباً جس کے بارے میں آقا نے گوئی فرمائی تھی آج ہر بہر لفظ بلفظ آپ کی گوئی آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے سچ پر عمل کرنا چاہیں خود مسلمان راستے بند کر دیتا ہے اور شر کے راستے پر جائیں آپ کی واہ واہ ہوگی ہمت افزائی ہوگی میڈل دیا جائے گا انعام دیا جائے گا آج پوری دنیا میں ایک دوڑ ہے اور وہ دوڑ ترقی کو پانے کے لیے ہے میری دنیا کامیاب ہو جائے میں ترقی پر آ جاؤں میں اس دنیا کے اندر فلاح پالوں یہی نعرہ ہے اور اس کے لیے فارمولا یہ بنایا گیا کہ شیخ اپنا دیکھ اپنا کاروبار سوال اپنا بزنس سوال اپنی بیوی کا دیکھ اپنی اولاد کا دیکھ اپنے بچوں کا دیکھ مہنگائی آ رہی ہے قیمتیں آسمان سے چو رہی ہیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں کل تیری بیوی کا کیا ہوگا اولاد کا کیا ہوگا خاندان کا قبیلے کا کیا ہوگا دنیا جائے پہاڑ میں اور اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے انسان ملاوٹی چیزوں کو بیچ رہا ہے دوسرے کی جان کے ساتھ کھلواڑا کر رہا ہے دوسروں کی جھوپڑیاں جلا کر اپنے محل کو روشن کر رہا ہے دوسروں کی لاشوں پر اپنے پنجے رکھ کر اپنے قدم رکھ کر اپنی منزل کو پانے کی کوشش کر رہا ہے یہی وقت کا جھوٹا خدا امریکہ کہتا ہے برطانیہ کہتا ہے جدید ترقی اور ماڈرن تہذیب یہی کہتی ہے پہلے اپنی فکر کرو اپنے گھر کی فکر کرو پیٹ پالو ایش و عشرت کی زندگی گزارو دنیا بھاڑ میں جائے نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی بھائی کا دشمن بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اب وہ محبتیں کہاں رہیں اولاد اور ماں باپ جیسے ہی لڑکی کی ودائی ہوئی بیاہ کی گئی لڑکی نے سمجھا کہ میری جنت میری سسرال ہے میرا خاوین ہے جس ماں کی کوک سے وہ پیدا ہوئی اس سے بول چال بند جس باپ نے اس کی شادی کے لیے سرے بازار رسوا ہوا تھا زلیل ہوا تھا اب نانا بن گیا لیکن قرض نہیں بیٹا اب اسے وہ ٹھینگا دکھا دیے اور یہ میاں صاحب کالج کیا گئے یونیورسٹی کیا گئے اب انہوں نے کہا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اب انہوں نے ایک پرائی لڑکی کو اپنایا ماں کو ٹکرایا باپ کو ٹکرایا یہ چل رہا ہے زمانے میں محبتیں ختم ہو گئیں پہلے سے زیادہ آج محبتیں قائم کرنے کے اسباب ہیں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آئی ایس ڈی نمبر لگائیں اور ایک سیکنڈ میں اپنے دوستوں سے باپ دادا سے رابطہ قائم کریں رشتہ داروں سے رابطہ قائم کریں آقا نے فرمایا دوستوں کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے گا اقریبا کے ساتھ عداوت کی جائے گی بیوی کی غلامی کی جائے گی اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی بالکل یہ منظر آنکھوں کے سامنے کوئی نہیں چوک رہا ہے کوئی مرے کوئی قبر میں جائے کسی کا جنازہ نکلے نفع میرا ہو نفس کی پوجا خود غرضی اتنی آگے بڑھی اتنی آگے بڑھی کہ بیٹا باپ کو دھوکہ دے رہا ہے بھائی بھائی کا خون پی رہا ہے نقلی دوائیاں بیچنے والے جان کا سودا نہیں کر رہے دوا تو صحت کے لیے ہے کمپنی جو دوا دیتی ہے اس میں پندرہ فیصد دس فیصد منافع اور لوکل جو مال ملتا ہے ساٹھ فیصد روپے کو ساٹھ پیسے اسے ملتے ہیں مرے کسی کی کڈنی خراب ہو کسی کا خون خراب ہو کسی کا پتا خراب ہو جگر خراب ہو ہارٹ کی بیماری آئے کل مرنے والا آج مرے مجھے پیسہ ملے میرے حمام میں ٹائلس لگے میرے بیت الخلا میں ماربل لگے میری بلڈنگ اونچی ہو میری رات کا بھروسہ ہو نہ ہو میرے کل کا اعتباد ہو نہ ہو آج کماؤ آج کماؤ یہ پاٹ پڑھایا وقت کے فرعون نے یہ سبق پڑھایا وقت کے قارون نے خزانہ جماؤ اور یہ درس دیا وقت کے دجال نے دھوکہ دو اور یہ تربیت کی وقت کے شداد نے زمینیں لو بلڈنگیں تعمیر کرو جنت بناؤ دنیا جائے بھاڑ میں جھوٹ بول سکتے ہو بولو چرا گھوم سکتے ہو گھومو نقلی دستاویزات بنا سکتے ہو بناؤ اور پھر بلڈنگیں بن گئی پراپرٹیاں بن گئی جائیداد بن گئی عمارتیں بن گئی کھاتے بھر گئے فرضی ناموں سے کھاتے کھولے امن کا نام نہیں چین کا نام نہیں انجیکشن لیے بغیر نیند نہیں آ رہی ہے ٹیبلٹ کھائے بغیر رات نہیں گزرتی ہے اب جاؤ درگاہوں کے سیر کرو پنڈتوں کے پاس جاؤ عاملوں کے پاس جاؤ دعاؤں کی درخواستیں کرو یہ لکھ کر رکھ لو یہ کائنات اللہ نے بنائی یہ دنیا اللہ نے بنائی اس دنیا میں نظام اللہ کا بنایا ہوا چلے گا کسی اور کا قانون نہیں چلے گا کوئی اور نظام نہیں چلے گا اللہ نے پپیتے کا درخت بنایا کہا پپیتے کا درخت لگاؤ پپئی نکلے گی پپیتا نکلے گا لاکھ کوشش کرو کہ آم نکلے یہ تمہارا قانون نہیں چلے گا تم نے راگی ڈالی ہے تمہیں گنا نکلے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے پیاس لگی ہے پانی پیو پیٹرول پیو گے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اولاد ہونا ہے شادی بیاہ کے راستے کو اپناؤ کوئی جنگل میں جا کر الٹا لٹکے کوئی غار میں جا کر بیٹھ جائے یہ اللہ کی قدرت اللہ کی فطرت کے خلاف ہے سورج اللہ کے حکم پر چلتا ہے چاند اللہ کے حکم پر چلتا ہے ستارے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں زمین و آسمان کا نظام اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور یہ گندے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اس دنیا میں امن چین سکون اپنی مرضی سے لانا چاہے رب کائنات کی قسم یہ ناممکن ہے سورج بڑا انسان بڑا چاند بڑا انسان بڑا سمندر بڑا انسان بڑا موجے کون لاتا ہے اور ان موجوں کو ساڑی پر لا کر رکنے کا حکم کون دیتا ہے ستارے کون چلاتا ہے اور ان ستاروں کو آپس میں ٹکرانے سے کون روکتا ہے سورج کی گرمی کون دیتا ہے اور اس گرمی سے دنیا کو جلنے سے بچنے کے لیے کون روکتا ہے بادل سے برسات کون دیتا ہے اور بادل پھٹ کر زمین پر گر پڑے ایک آم کی آم میں ساری قوم ساری آبادی تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ کون ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات فل والناشرات نشرا ون ناشراتی نشرہ فل فارف خاتی فرقہ فل ملکی آتی ذکرا زراً اونزرا ان تو ادو لواق ہوائیں کون چلاتا ہے بادل کون چلاتا ہے زمین سے سبزہ کون دیتا ہے کرتے ہو تم ان تم تخلقون ہو ام نحن الخالقون پیدا تم کرتے ہو یا پیدا ہم کر رہے ہیں ان تم تذراؤن ہو ام الزارعون کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا غلہ اناج ہم دیتے ہیں جب یہاں نہیں چلتی مرضی سورج کو ایک سیکنڈ پہلے تلو کرا کر بتاؤ پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی لگا کر سورج کو پانچ منٹ پہلے غروب کر کر بتاؤ ستاروں کو بے روشن کر کے بتاؤ چاند میں اندھیرا کر کے بتاؤ اور سورج کی حرارت غائب کر کے بتاؤ ہے ہمت ارے سورج چاند میں چلے گئے مرے ہوئے مچھر میں جان دے کر بتاؤ مری ہی مکھی میں حرکت دے کر بتاؤ یا با ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے تم ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے آج امن کا نعرہ چین کا نعرہ کبھی یوم خواتین لیڈیز ڈے کبھی بچوں کا دن کبھی عاشقوں کا دن کبھی بوڑھوں کا دن مر رہے مر رہے سکون کے لیے سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہوتی سعودی عرب میں سب سے زیادہ لوگ اپنی جان کو جوخم میں کہاں ڈالتے ہیں یورپی کنٹریز کے اندر انگریزی ممالک میں کیا نہیں ہے سائنس نہیں ٹیکنالوجی نہیں ایجوکیشن نہیں ماڈرن مر کیوں رہے امن نہیں ہے چین نہیں ہے سکون نہیں ہے لیے کہ بنایا ہوا فارمولا خود کا گڑا ہوا ہے جو رب کائنات کے بنائے ہوئے فارمولے سے ٹکراتا ہے آج وہی سبق مسلمان بڑا ہوا ہے خود غرضی کا سبق میں کھا لوں میری بیوی کھا لے میری اولاد کھا لے میں خوش رہوں یہ فرعون کا نعرہ ہے یہ قانون کا نعرہ یہ شداد کا نعرہ کوئی فرعون آج تک کامیاب نہیں ہو سکا کوئی شداد کامیاب نہیں ہو سکا کوئی دجال کامیاب نہیں ہو سکا میرے اللہ کی قسم تو فرعون کا بچہ بھی کامیاب نہیں ہوگا صحابہ کرام جو غریبی کی زندگی گزارتے تھے آج کا شاید کوئی مالدار یہ سمجھے گا اچھی ان کو دنیا کرنی نہیں آتی تھی شاید ان کو دنیا معلوم نہیں تھی بس وہ صفا کے چبوترے پر پڑے ہوئے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لگے ہوئے تھے آخا جہاد جی کو جانے کے لیے کہتے جہاد کو چلے جاتے کبھی بدر کی طرف کبھی اوہد کی طرف مکہ مکرمہ میں رہے چھوڑ کر مدینہ طیبہ آنے کے لیے کہا گیا مدینہ طیبہ آ گئے سید اللہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کو جو روایتیں یاد تھی اللہ نے آپ کو جو میموری پاور دیا قوت حافظہ دیا اور جو ہوشیاری دی جو عقل مندی دی جو فراست دی جو حکمت دی میرے اللہ کی قسم صحابہ کرام کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ سے دنیا بھر جائے امام شافی سے بھر جائے امام غزالی سے بھر جائے اور شیخ الحدیثوں سے بھر جائے قاسم نانوتوی سے بھر جائے اشرف علی تھانوی سے بھر جائے میرے اللہ کی قسم سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دانش حکمت کے ایک دانے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کہ ان کو دنیا کمانا نہیں آتی تھی اور وہ دنیا نہیں جانتے تھے اس لیے حضرت ابو اب رضی اللہ تعالیٰ کبھی آ کر چوراہے پر بے ہوش ہو کر پڑ جاتے تھے اور سامنے گزرنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ان کو مرغی کی بیماری ہے اور ان کی اپنی گردن ان کی گردن پر اپنا پنجا رکھ کر آگے بڑھ جاتا تھا ان کو دنیا نہیں آتی تھی دیوانے تھے اور دنیا کر کے جو بتائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے عمارا دنیا بھر کے لکھپتی پتی ان کے پیشاب اور پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیا سمجھتے ہیں آپ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ آخا کی غلامی میں وہ کارنامے انجام دیے جو دنیا کا شہید شاہ وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا حضرت فرماتے ہیں ایک دور وہ بھی آیا کہ میں کدال لے کر سونے کو کاٹا کرتا تھا اتنا سونا میرے قدموں کے نیچے پڑا ہوا تھا ایسا نہیں کہ ان کو دنیا نہیں آتی تھی یا دنیا نہیں جانتے تھے یا بزنس نہیں جانتے تھے کاروبار نہیں جانتے تھے ایک ایک صحابی جب بیرون عرب یا بیرون مکہ مکرمہ بدین منورہ جاتے کاروبار کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک شام کی سرحد میں اونٹ ہوتا تھا اور دوسرا قافلے کا اونٹ کی آخری کڑی مدینہ طیبہ کے اندر ہوتی تھی ایسی دولت تو نے دیکھی ایسا مال تو نے دیکھا غریبی آئی تو اپنے پسند سے اپنایا تھا آخا کے نمونے کو اپنایا تھا ایسا نہیں کہ انہوں نے دنیا کو نہیں جانا تھا یا دنیا کمانی نہیں آیا نہیں آتی تھی ان کو یہ دنیا ان کی نگاہ میں حقیر تھی زلیل تھی پیشاب کے قطرے سے گری ہوئی تھی مری ہوئی بکری کے بچے سے گری ہوئی تھی وہ تھوک کر دیکھنا نہیں چاہتے تھے یہ نہ سمجھو کہ ان کو عقل نہیں تھی سمجھ نہیں تھی یہودی مدینہ طیبہ میں جب کنویں پر قابض ہوا پانی دینا نہیں چاہتا تھا کون تھا کنویں کو خریدنے والا چندہ لیا گیا اعلان کیا گیا جمعہ میں عید کی نماز میں مغرب کی نماز میں کنواں خریدنا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اعلان کیا گیا اس تبوک تبو کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا چھوڑا ہے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں ساری دنیا آپ کے قدموں میں لا کر لٹا دیا تھا کوئی حیثیت نہیں تھی راوی کہتے ہیں محدثین فرماتے ہیں سفا کے چبوترے پر کم و بیش ستر صحابہ رہا کرتے تھے ان میں سے بعض صحابہ وہ تھے کہ راستہ چلتے تو ایک چادر ہوا کرتی تھی سنبھال کر چلا کرتے تھے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے حدیث حاصل کرنے بیٹھتے ایسا سمٹ کر بیٹھتے کہ ایک چادر نیچے کرے تو اوپر نہیں اور اوپر کرے تو نیچے نہیں مدینے طیبہ کی کڑاکے کی سردی فرماتے ہیں کہ سمٹ کر بیٹھ جاتے سارے ہاتھ اور پیر اس کے اندر آ جایا کرتے تھے یہ غربت نہیں تھی افلاس نہیں تھا انہوں نے دنیا کی طرف تھوک کر دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا عقلیں تھیں کبھی آپ نے سنا بخاری شریف کھول کر کہ ان قارون قارون سے روایت ہے فرعون سے روایت ہے ہاں؟ ابو جہل سے روایت ہے ابو لہر سے روایت کھولو ابھی ابی حریرتا رضی اللہ تعالیٰ مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں عرب عجب ایران ترکی تمل ملیالی ہر ایک کہتا ہے ابو ہریرا تو سے اللہ راضی ہو گیا اور ابو ریرا فرماتے ہیں کہ دودھ کا پیالہ آیا مجھے ڈر ہو رہا تھا کہ ساتھی پی لے اور مجھے نہ ملے اور یہاں زمین و آسمان دعا دے رہی ہے ان ابو رضی اللہ تعالیٰ ابن اماجا کھولو اب شریف کھولو ابو داؤد کھولو اور ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں راستے پر آ جانے کی نوبت آ جاتی تھی لوگ مرغی کا بیمار سمجھ کر گردن پر پنجہ مڑوڑ کر چلے جاتے تھے اور یہاں ہر کتاب کے اندر ان ابو حریرا رضی اللہ ان عبد الرحمان ان ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوئی کہتا ہے اللہ تم سے راضی ہو گیا اللہ تم سے راضی ہو گیا اور جو اللہ ان سے راضی ہوا یہ دنیا نہیں دے سکتا تھا دو گز چادر نہیں دے سکتا تھا کامیابی کی راہ کیا ہے کامیابی اصل کیا ہے یہ دل کا سکون تھا کامیابی اصل یہ تھی یہ میاں بیوی کی محبت تھی کامیابی اصل یہ تھی خاندان قبیلے والے عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کامیابی یہ تھی بیماری کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے تھے مقدموں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے تھے پریشانیوں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے تھے شوگر ٹیسٹ کرانے نہیں جاتے تھے پیشاب کی بوتل لے کر نہیں جاتے تھے صبح ہوئی تو نبی کا چہرہ دیکھا شام ہوئی تو آقا کا چہرہ دیکھا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور کامیابی آج اس نے یہ بتائی کہ تم دوسروں کو مارو جیب پر ڈاکہ ڈالو ڈپلیکیٹ مال کو نقلی مال کو اصلی مال بتا کر بیچو ہر چیز کے اندر دھوکہ دو مٹی میں زمین میں اینٹ میں سیمنٹ میں کھانے پینے دھوکہ دو اپنا بناؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میں یار یہ رکھا ولدینا انفسیم ولو کا نبیم کساسا صحابہ کرام کی خوشحال زندگی کا راز صحابہ کرام کی کامیابی کا راز کیا تھا یہ تھا کہ وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھا کرتے تھے حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں صحابہ کرام کی سیرت اور سوان عمری کے پنے پلٹ کر دیکھیں مہمان آیا ہے کھانا ایک کا ہے مہمان کھائے میزبان کو نہ ملے میزبان کھائے مہمان کو نہ ملے بیوی سے مشورہ لیا جاتا ہے کیا کیا جائے بیوی کہتی ہے کہ چراغ کو بجا دو کھانے کی آواز کرو یہ کامیابی ہے اور اب یہ فرون کیا کہتا ہے اس کو مارو خون نقلی بیچو مال نقلی بیچو اس کا مال ڈباؤ اسے دھوکہ دو آج یہ جو بزنس مینجمنٹ کورس ہے ہوٹل مینجمنٹ کورس ہے اور جتنے آپ کے دنیا کے ترقی کی کورس ہیں اس کا خلاصہ کیا آپ دھوکہ دو اپنی دنیا بناؤ اور قرآن کہتا ہے علی سونا اللہ کان ملوکانبیم کساسا کامیابی یہ ہے کہ سامنے والے کے پیٹ میں کھانا پہنچا دو کامیابی یہ ہے مسکرا دو تمہیں سب کا ثواب ملے گا کامیابی یہ ہے ایک گھوٹ پانی پلا دو اللہ تمہیں جنت کے پانی سے سیراب کرے گا کامیابی یہ ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا خود ڈلڈے تک پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے پڑوسی بھوک سے مر جائے کامیابی یہ ہے کہ ایک پیاسے کتے کو ایک فاہش عورت نے ایک گھونٹ پانی پلا دیا اللہ نے اسے جنت کے اندر پہنچا دیا کامیابی یہ ہے کہ ایک نیکوکار عورت نے ایک بلی کو مار دیا اور اللہ نے اسے جہنم میں پہنچا دیا پوری روایتیں دیکھو حدیثیں دیکھو کہاں خود غرضی ہے کہاں پیٹ پالنے کی بات ہے تبوک کے اندر دیکھا گیا صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی کہا چادریں ہٹاؤ چادریں ہٹائی گئی سب کے پیٹ پر ایک پتھر آخا نے فرمایا تمہیں ایک بھوک ستا رہی ہے اور مجھے دوہری بھوک ستا رہی ہے آخا نے کہا کہ دوہرے پتھر لگے ہوئے کامیابی ہے حضرت فاطمہ دسہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر گئے فرمایا روٹی دیجیے کھانا کھانے لگے اور رونے لگے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو میں آپ کے مزاج کو جانتی ہوں نہ پاک ہے نہ حرام اور مکرو لکما ہے فرمایا بیٹی یہ بات نہیں تجھ سے یہ توقع نہیں بات یہ ہے کہ تیرے باپ محمد کے بیٹ میں کوئی لکما گئے ہوئے تین دن اور تین رات گزر گئے کامیابی ہے نہیں آتا تھا حد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈالا گیا خودی کی پوجا کرنے والے کاروبار کی پوجا کرنے والے دولت کی پوجا کرنے والے مال کی پوجا کرنے والے تو تیرا پیشاب پہ رہا ہے تیرا پاخانہ کھا رہا ہے تو میں اللہ کی قدم مان لے فارمولا مان لے کامیابی سامنے والے کو خوش کرنے میں ہے کامیابی جانور کو پانی پلانے میں ہے آقا نے فرمایا کچھ نہیں دے سکتے مسکراتا چہرے سے سلام کر دو سب کا ثواب ملے گا نہیں ہے روپیہ نہیں پیسہ نہیں چہرے پر مسکراہٹ لاؤ اور مسکراہٹ لائی تو سامنے والے کو تاکید دی مسکراہٹ کا جواب تو لے کر کنجوسی لا کر بخل لا کر ازحک اللہ سن کا اللہ تجھے اس دنیا میں بھی خوش رکھے تجھے آخرت میں بھی خوش رکھے تو کیوں خاموش بیٹھتا ہے اس کے پاس دولت نہیں روپیہ نہیں پیسہ نہیں اب یہ سلام کیا مسکرا کر سلام کیا تو کیوں خاموش بیٹھتا ہے ون لدینا اللہ قصاصا مدینہ طیبہ کے اندر بہت غربت افلاس اپنایا تھا انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ ان کو کاروبار کرنا نہیں آتا تھا تجارت کرنی نہیں آتی تھی ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا مانگی جاتی ہے میں نے کعبے کو دیکھ کر جو پہلی دعائیں مانگی ان میں سے یہ چیز میں نے مانگی کہ اے اللہ مجھے ابو ہریرا کی عقل دے دے آپ ابو ہریرا کا حافظہ دے دے چلے گئے دیکھیے اٹھائیے ان کو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کا قوت حافظہ مانگ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر مانگ رہے ہیں اخل تھی اخل کے پہاڑ تھے وہ حکمت اور دانش کے ہمالیہ پہاڑ تھے میرے اللہ کی قسم کائنات میں سے چن کر اللہ نے صدیق کو ابو آقا کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا ایسے نہیں کہ صدیق پیدا ہو گئے عمر پیدا ہو گئے علی پیدا ہو گئے ابو ذر پیدا ہو گئے عبد الرحمان ابن عوف پیدا ہو گئے قیامت تک آنے والے اربوں گھر لوگوں میں اللہ نے صدیق کو چنا فاروق کو چنا بلال کو چنا اللہ نے ادبا کو کہا تو لائق نہیں شیوا کو کہا تو لائق نہیں ابو جہل کو کہا تو لائق نہیں ابو لہب کو کہا تو لائق نہیں اور کاب بن اشرف کو کہا تو لائق نہیں عبداللہ ابن عبید نے سلول کو کہا تو نے تو لائق نہیں عبداللہ ابن سبا کو کہا تو لائق نہیں چنا اللہ نے فلٹر کیا کائنات کے سب سے عقل مند لوگ تھے یہ لیکن دنیا کی طرف انہوں نے تھوک کر نہیں دیکھا جھگڑے جاتے تھے کیسے جھگڑے جاتے تھے دو صحابہ کے اپنے امیر کے پاس مان لینے کے کہتے کہ میں نے زمین بیچ دی فلاں صحابی کو اللہ کے لیے فارمولا اپناؤ کوئی گاہک آیا خریدار آیا آپ کو روپے کا سکہ سمجھ کر دو روپے دے دیے دونوں ہم شکل تھے آپ تو جانتے ہیں بلا کر واپس کر دیجئے آپ قیامت کے دن آپ کو سوت سمیت اگر وہ کہے اے اللہ میں نے بھولے میں ایک روپیہ دے دیا میرا خون لگا میرا پسینہ لگا اے اللہ میں اس سے حج مبرور چاہتا ہوں اب وہ کہے اللہ ایک روپے میں حج آتا ہے اللہ کہیں گے تمہارا تمہارا معاملہ میں بیچ میں نہیں آتا جس بیگم کے لیے منع کرتے تھے فرق چاٹا کرتے تھے غلامی کیا کرتے تھے دوستوں سے دشمنی لیا کرتے تھے اپنوں کو پرایا کیا کرتے تھے قیامت کے دن آج کہہ دیے مہر اجی جی کیا مجھے طلاق دینا چاہتے ابھی ہم مر رہے ہیں آپ مر رہے ہیں قیامت کے دن یہی یہ لیلا یہ محبوبہ یہ جس کے کتے بن کر جس گلی کا طواف کیا کرتے تھے دامن پکڑے گی اور کہے گی محترم ہمارا مہر دیجیے ارے بیگم میں جب دے رہا تھا تو آپ نے منع کیا ابھی کیا جلدی ہے کیا رشتہ توڑنے کا ارادہ ہے وہ سب نہیں مہر دو کہا کہ نہیں ہے سکے کہاں ہے تمہارا باپ مرا تھا تو آپ نے سکے قبر میں ڈالے تھے دادا مرا تھا تجوری آپ نے ڈالی تھی بیگم مری تھی آپ نے زیورات ڈالے تھے جو قیامت میں یہ نکلیں گے ہے تو نہیں پیسہ سات ہزار سات سو چھیاسی روپے نکالی ہے تو نہیں تو ٹھیک ہے آپ نے رمضان کا جو عمرہ کیا تھا پانچ مرتبہ گئے تھے اور اللہ نے وہ قبول ہو ایسا نہیں کہ گئے تھے اللہ نے منہ پر مارا ہو قبول ہو لائیے صاحب کہیں گے بیگم سات ہزار سات سو چھیاسی تو بمبئی تک کوئی نہیں جا سکتا ایئر انڈیا کا ٹکٹ کیا ہوا ویزا اسٹمپنگ کیا ہوا مکے کے ہوٹل کا کرایہ کیا ہوا مدینے طیبہ کے ہوٹل کیا مزہ کر رہی ہیں آپ اللہ سے شکایت کرے گا اللہ کہے گا ہم تمہارے درمیان نہیں آتے دینا پڑے گا اب یہ دنیا ہے نہیں صاحب کوئی بات نہیں لڑکیوں کو بہنوں کو شادی میں خرچ کر دیا آئے بھیا ابا کی میراث کا حق دو جائیداد کا ارے ابا نے تجھے شادی میں دے دیا اتنے لاکھ جوڑے میں دیے تھے قیامت کے دن یہ دامن پکڑے گی علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ باپ اپنی حیات میں کروڑوں روپے خرچ کرے لیکن موت کے بعد وراثت کا حق ہر کسی کو پہنچ کر رہے گا دے رہے ہیں آپ بہنوں کو دے رہے بھائیوں کو دے رہے مسواک کی لمبائی چوڑائی موٹائی پوچھنے والے نماز کے اندر مچھر آ کر بیٹھ گیا مارا خون لگ گیا علماء سے مسئلہ پوچھا کہ مچھر کا خون جسم پر لگنے سے نماز ہوتی نہیں ہوتی مچھر کے خون کا تجھے حق یاد ہے اور مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھتا ہے بہنوں کا بیٹیوں کا خاندان کا خبیروں کا بیواؤں کا مشکلوں کا خون پی رہا ہے یاد آیا تجھے گاہک کا خون پی رہا ہے نقلی چیزیں بیچ رہا ہے یاد آیا آج بیچ لے قیامت کے دن دامن پکڑیں گے یہ قارون کا فارمولہ ہے پھرون کا اور شریعت کا فارمولا کیا ہے عجیب ہے شریعت عجیب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے عجیب ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے رکھا ہے سو روپے میں سے دس روپے اگر الگ ہو جائیں دنیا کا کیلکولیشن کیا کہتا ہے دس روپے الگ ہو گئے اور نبے روپے باقی رہے سو روپے میں دس روپے جمع ہو جائیں دنیا کا کیلکولیٹر اور دنیا کا کیلکولیشن اور میتھمیٹکس کیا کہتی ہے ایک سو دس ہو گئے لیکن قرآن کہتا ہے کلام پاک کا تیسرا پارا یمحق اللہ الربا ویور صداقات میں نے سود سو روپے کے لیے دیے آپ کو دیے میں نے کہا کہ ایک مہینے کے بعد آپ کو لوٹانا ہوگا لیکن سود کے دس روپے ملا کر دینا ہوگا امریکہ کیا کہتا ہے برطانیہ کیا کہتا ہے مرد کیا کہتا ہے عورت کیا کہتی ہے سو کے سو ایک سو دس ہوئے یہی نا سو روپے میں جیب میں لائے تھے ملا جی نے زبردست تقریر کی شہدا کے نام پر مجاہدین کے نام پر دے رہے نہیں دے رہے ایک روپیہ بھاری ہے اگر ایک روپیہ بھاری ہے تو آپ ایک کام کریں کہ جس مسجد میں آپ نماز کے لیے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مدرسے کے چندے کا اعلان ہوتا ہے یہاں جمعہ سے جائیں گے تو یہاں بھی چندے کی چادر پھیلی ہوئی ہے ایک ایک روپیہ یاد نہیں رہتا بیگم کے فرمائشیں یاد رہتی ہیں بچے کی حقیقت چاکلیٹ یاد رہتا ہے ہم نے کہا وہ ہمارے لیے مر رہے ہیں جان دے رہے ہیں عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں اولاد کو یتیم کر رہے ہیں سہاگ اجاڑ رہے ہیں ایک روپیہ کم سے کم دو پیر کا روزہ رکھو جمعرات کا روزہ رکھو حق تو یہ تھا کہ بیوی کو چھوڑ کر بڈا بڈی کو چھوڑ کر شہبت ہو گئی آنکھ میں چشمہ لگ گیا ہاتھ میں لاٹھی آ گئی بہو نے دھتکار دیا بیوی نے تھوک دیا اولاد نے حکارت سے دیکھا حکومت نے پینشن دے دی اب تم لائق نہیں رہے کم سے کم یہ تو چلا جاتا اب یہ نہیں کر رہا ہے تحجد کے وقت اٹھ کر دو رکعت پڑھ کر سلاۃ الحاجت اللہ کے لیے دعا کر اے اللہ اللہ منصور من نصر دین محمدین صلی اللہ علیہ وسلم وجا اللہ منہم ہر جمعہ میں یہ دعا کی جاتی ہے اے اللہ جو دین محمدی کی مدد کر رہے ہیں وہ لشکر ہو وہ جیش ہو وہ فلا ہو فلا ہو نام نہیں لیے بغیر اللہ منصور نصر دین محمدین صلی اللہ اللہ دیکھنے والا دنیا دہشت گرد کہے خیر کو شر کہے شر کو خیر کہے مرد کو عورت بنائے عورت کو مرد بنائے عورت کو عزت دے کر ٹوائلٹ کے برش کے اندر اس کی تصویر لائے شراب کی بوتل پر لائے اور اس کے کپڑے کپڑے کے ایڈورٹیز کے اندر اور شو اور نمائش کے اندر اسے مادر ذات برہنا کرے یہ دنیا ہے کہتی رہے کہ داڑھی والا اور پگڑی والا فلا جماعت فلا جماعت اے رب تو جانتا ہے تیرے دین کا حامی کون ہے انسانیت کا ہمدرد کون ہے اور عورتوں کی آبرو کی فکریں کرنے والا ان کی عزتوں کی فکر کرنے والا نوجوانوں کی فکر کرنے والا آخا کی سنتوں کی فکر کرنے والا اے رب تو جانتا ہے یہ دنیا اگر ان کی عقلیں اور ان کی عقل اور کھوپڑیاں الٹی ہو چکی تو تو جانتا ہے اللہ منصور من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجاللہ اے اللہ جو محمدی کی مدد کر رہے ہیں اپنی جان کا نظرانہ دے رہے ہیں اپنی اولاد کا نظرانہ بیوی کا نظرانہ حضرت حنزلہ کی طرح دے رہے ہیں اپنے جسم کے پرچے اڑا رہے ہیں حضرت حمزہ کی طرح اے اللہ تو ان کی مدد فرما میرے صدقے کو قبول فرما میری دعا کو قبول فرما میں کہتا ہوں وہ نہ مردہ ہے ہجڑا ہے جو آخری درجے کا یہ کام نہیں کرے اتنا تو نہیں کر سکتے جذبہ تو یہ ہے ہمت تو یہ ہے اصل تو یہ ہے کہ خود نکل جائے اللہ کے راستے میں اس دنیا کو چھوڑ رکھا کیا ہے دنیا میں کیا ہے اس دنیا میں شادی کی محفلے میں جاؤ تو لالت بازار میں جاؤ تو جھوٹ سیاست میں جاؤ تو مکاری کل ایک پارٹی میں تھا صبح کے سورج نکلنے کے بعد دوسری پارٹی میں کل تک جس کے گن گا رہا تھا اب سورج نکلنے کے بعد اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یو پی کی جو ایک کمزور طبقے کی نمائندہ عورت پارٹی کی سالگرہ منائی تو جس پارٹی کے اندر دلت طبقہ جس کے پیر کے اندر چپل نہیں ہے اور جن کے جسم کے اندر چیتڑے نہیں ہے اور جب اسے ہار پہنایا گیا اکاون کروڑ کا ہار اس کو پہنایا گیا یہ جمہوریت ہے یہ دھوکے کی دنیا اس دھوکے کی دنیا کے لیے جس میں باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دیتا جس میں ماں بیٹیوں کے بیٹی بیٹی جو مرتے ہیں یہ بیٹی کیا ہے بیٹی کیا ہے بالغ ہوئی پڑھائی ہوئی یہ بیٹا کیا ہے شادی کیا اور اپنی بیوی کا غلام بنا پھر تم بڈا بڈی رہ کر اب جب گھر بنا تو یہ گھر تمہارے لائق نہیں رہا نہ خواہشات پورے کر سکتے ہو نہ حکیم کا حلوہ کام دیتا ہے نہ ویاگرا ٹیبلٹ اور انجیکشن کام دیتا ہے نہ آنکھیں کام دیتی ہیں بس اس بوڑھی کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ کر گلی میں بیٹھے تو گلی کے کتے بھونکتے ہیں مسجد میں آؤ تو مسجد کا نوجوان فرشتے لانت برساتے ہیں حدیث میں آتا ہے سات قسم کے وہ لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا اس کمینے زلیل زانی بڈھے کو عرش کے سائے میں نہیں رکھے گا جس کی ہڈیوں کا گودیا ختم ہو گیا آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی کان سے سننے کی طاقت ختم ہو گئی بیٹی بیاہ ہونے کے بعد اس کو وہ شوہر کی غلام شوہر اس کا غلام اور یہ بیٹا جوان ہونے کے بعد کسی لیڈی کو پکڑ لیا اینڈو انڈین کو پکڑ لیا گوری چمڑی کو پکڑ لیا اب مان حدیث جھوٹی ہے جو حدیث نے آقا نے فرمایا زمانہ آئے گا بیوی کا حیض چاٹا جائے گا ماں کی نافرمانی کی جائے گی اسی لیے سخت ترین عذاب بتایا حضرت القمہ رضی اللہ تعالی کا انتقال ہو رہا تھا کلیم طیبہ پڑھایا جا رہا تھا سب باتیں کرتے لیکن کلیم طیبہ زبان سے نہیں نکلتا تھا بزنس کی بات کرتے دکان کی بات کرتے کاروبار کی بات کرتے شادی بیاہ کی بات کرتے لیکن کلیم طیبہ نہیں نکلتا آخا کے بعد شکایت گئی آخا نے ان کی ماں کو طلب کیا فرمایا کہ کام کرو لکڑیوں کی گٹری جمع کرو میں آؤں گا لکڑیوں کی گٹری جمع کی گئی ماں کو معلوم نہیں تھا ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید غسل کا پانی گرم کرنے کے لیے یا کوئی اور تدبیر کے لیے لکڑیاں جلائی گئیں گئی القبا کی ماں کو آقا نے فرمایا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر بیٹے کو اس آگ میں ڈال دو ماں نے کہا آقا کیا حکم فرما رہے ہیں کہا کہ جب تو دنیا کی آگ میں ڈال نہیں سکتی اس سے ستر گنا جہنم کی آگ ہے جس کے سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے میں اس انگارے کو لٹکا دیا جائے سات زمین سات آسمان جل کر کاف ہو جائے گا کیا تو اس آگ میں داخل کرے گی القبا کی ماں نے کہا نہیں میں تیار نہیں آخا نے فرمایا معاف کر دے اپنے بچے کی غلطی کو جب معاف کیا تو زبان سے کلی میں طیبہ جاری ہوا کتنا سخت عذاب ہے ماں کے دل کو دکانے کا کتنا سخت عذاب ہے بیوی کی غلامی کا تو گلے کے اندر ڈالنے کا کہ مرتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کلی میں طیبہ کو چھین رہے ہیں کلی میں طیبہ نصیب نہیں ہو رہا ہے واقعہ دکھلایا گیا پریکٹیکل دکھایا گیا کہ دیکھو جورو کی غلامی کا انجام اور ماں کے دل کو دکانے کا انجام کہ تمہارا حج بیکار تمہارا عمرہ بیکار مسجد کے متولی ہو بیکار مدرسے کے محتمیم ہو بیکار اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تیراک کیا ماں کا دل دکھایا بیوی کی غلامی کی فرمایا کہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا اور بے کلمہ مریں گے انجام خراب ہوگا یہ کیوں بتایا گیا آج یہ نہیں ہو رہا ہے کس کے لیے مر رہے ہو اس لڑکی کے لیے جو لڑکی انتریب پڑھائی ہونے والی اس لڑکے کے لیے جو ان قریب تمہیں اب جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا بیوی کے ہریش چاٹتے ہوئے غلامی کرتے ہوئے اب یہ باپ کے نقش قدم پر چلے گا اور کہے گا انا وجدنا آبا انا کزالی کا یف میرے باپ کو غلامی کرتے ہوئے پایا میں بھی اسی طرح غلامی کروں گا میرے باپ نے شادی کی سالگرہ منائی میں بھی سالگرہ مناؤں گا میرا باپ سبزی کاٹتا تھا میں بھی سبزی کاٹوں گا میرا باپ تھالیاں دھوتا تھا میں بھی دھوؤں گا میرا باپ جو ہے اس کو گھمانے لے جایا کرتا تھا بنا کر سوار کر اور دنیا کے کتے زنا کی نگاہ سے میری ماں کو دیکھا کرتے تھے میں بھی تجھے بنا کر سوار کر دنیا کے زانی کتوں کی نگاہوں کے سامنے لے کر جاؤں گا انا وجد نہ آبا ایسی اولاد کے لیے ایسے لڑکوں اور ایسی لڑکوں کے لیے آخر تباہ کر رہے ہو بیکار ہے اصل جو فارمولہ تھا حضرات صحابہ کرام کے پاس تھا دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ہے دوسروں کی راحت میں اپنی راحت ہے اور یہاں تو یہ شریعت میں تو یہ ہے کہ جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا چڑیا کے ساتھ پرندے کے ساتھ مرغی کے ساتھ کتے کے ساتھ تنزیر کے ساتھ سام کے ساتھ بچھو کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہمارے علماء نے کتابیں لکھی کہ پرندوں کے حقوق کیا ہیں مچھلیوں کے حقوق کیا ہیں حیات الحیوان علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا حیوان کی کتنے قسمیں ہیں زمینی خشکی حیوان کیا ہے اور بحری حیوان کیا ہے فضائی حیوان کیا ہے ان کے حقوق کیا ہیں ان کے آداب کیا ہیں جو شریعت جانور کے چونٹی کے حقوق بیان کرتی ہو ابھی ہم نے ماضی تریف کے اندر ایک میسج بھیجا تھا ہم نے کہا کہ وہ بیاٹ کہ جس کے اندر کرنٹ کے جھٹکے لگتے ہیں اس سے مچھر کو نہ مارا جائے آخا نے روایتوں کے اندر فرمایا اللہ کی کسی مخلوق کو جلا کر مارنے کا حق بندے کو نہیں دیا گیا وہ جلا کر مارنے کی مترادف ہے ایک مچھر کا حق بتایا گیا جہاں ایک مچھر کا حق ایک چونٹی کا حق ایک جو ہے کھائی جانے والی مرغی کا حق انسانوں کے حقوق نہیں ہے انسانیت نہیں ہے یہی ہے اپنی خوشی پانا ہو یو سیرون اعلی انفسیم نبی ہند پساسا کہ اپنے آپ میں تکلیف ہو مدینہ طیبہ کے اندر بکری کٹی سرا بچا ہوا تھا کہا کہ میرے سے زیادہ پلا گھر مستحق ہے ایک نمبر گھر بھیجا ایک نمبر گھر والوں نے کہا ہمارے گھر بقر عید کے اندر گوشت آیا تھا عید الفطر میں بریانی بنی تھی دو نمبر گھر کو دیا جائے دو نمبر گھر میں تین نمبر کو دیا روایت میں آتا ہے فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل صحابہ احوال صحابہ میں دیکھے وہ سرا گھومتا ہوا رات کو اسی گھر میں پہنچ گیا جس گھر سے نکلا ہوا تھا آج کیا ہے اس کا میں کھا لوں بقرعید کے اندر چھچڑے دوں ہڈیاں دوں سڑا ہوا گوشت دوں لال پیلا اوتا پڑ گیا ہوا گوشت دوں عمدہ عمدہ ران کے ٹکڑے فریج کے اندر یہ عبادت کے موقع پر عام زندگی کے اندر یہ تھا کہ میرا بھائی میرا گھرانہ زیادہ مستحق ہے وہ کھائے روایت میں آتا ہے وہ کہا وہ کھائے وہ کہا وہ کھائے یربوک کی لڑائی میں ابو جہل فرماتے ہیں میرے چچا شریف تھے میں تلاش کرتے ہوئے گیا دیکھا تڑپ رہے ہیں نیزے لگے ہوئے ہیں تلوار کی مار ہے پانی مانگ رہے ہیں پانی لے کر گیا میرے چچا کہنے لگے ہاشم پاس میں پڑا ہوا ہے دیکھو اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے بتیجے کہتے ہیں میں ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا انہوں نے کہا میرے سے زیادہ تیسرے مستحق ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھو تمہارے چچا دم توڑ رہے ہیں میں پہلے کے پاس آیا دم توڑ چکا تھا دوسرے کے پاس گیا وہ دم توڑ چکا تھا تیسرے کے پاس آیا وہ دم توڑ چکا تھا انہوں نے جانے دے دی لیکن سامنے والی کی فکر انہوں نے کی پانی جو کا تو باقی رہ گیا یہاں پہلا فلور بنے ٹوائلٹ کے اندر ماربل لگے گاڑی کے اندر اے سی لگے دھوم دھڑاکے کی میوزک کا سسٹم لگے سامنے والے کا خون ہو اللہ کی قسم مجھے رحم آتا ہے مجھے رحم آتا ہے اگر کوئی بال بکھیرے ہوئے اور چہرہ سن کم تریرا جھلیاں پڑے ہوئے چیختا ہے دس تین لے لو سو کا لے لو دو سو کا لے لو اللہ نے تجھے کس عذاب کے اندر مبتلا کیا تیرا خدا الگ ہے اللہ ہی رسکو ہاں زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے پالنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہزاروں سوروں کو پالنے والا سوروں کے جسم میں جو جراثیم ہے ان کو پالنے والا اس کے پاخانے میں جو کیڑے ہیں ان کو پالنے والا اللہ کی قسم مجھے رحم آتا ہے ایک نوکری کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری ڈیوٹی کے بعد دن میں دن کے بعد رات میں سائڈ پہ ذرا بزنس کر لیتا ہوں زمینوں کا ذرا دلالی کر لیتا ہوں گاڑیوں کی ذرا گھروں کی بروکری کر لیتا ہوں ذرا رشتے لگا لیتا ہوں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میرے اللہ کی قسم میرے رب نے تیری ماں کے پیٹ میں ہے اس کے جتنے قطرے چاٹنے کو کہا تھا تو نے ایک قطرہ زیادہ نہیں چاٹا جب دنیا میں تو آیا تیرے ماں کے سینے میں جتنے خون کے دودھ کے قطرے لکھے ایک دودھ کا قطرہ زیادہ نہیں پیا حیض کا قطرہ زیادہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہوا دودھ کا قطرہ سینے میں زیادہ نہیں ہوا تو یہ دھرتی میں ایک دانہ بھی تو زیادہ نہیں کھا سکتا صاحب دودھ دینار و دہائی صاحبی درہم میرے آقا نے فرمایا دینار کا بندہ دنیا کا کتا تباہ ہو جائے تاریخ میں پتھر کھائے تو دعا نہیں دی مکے مکرما سے نکالا گیا دعا نہیں دی بیٹی کو شہید کیا گیا دعا نہیں دی پیٹ پر دو پتھر باندھے گئے بد کام میرا امتی رہ کر میرے راستے پر چلنے کا دعویٰ کر کر میرا عشق کہلا کر دنیا کی باتیں کرتا ہے تئیس عبد الدینار و تئیس عبد الدرہم تئیس آج لوگ کہتے ہیں بھائی عالم ہو کر گالیاں دیتے ہو ممبر پر اور آخا جو فرما رہے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اجڑ جائے بلکہ میں کہتا ہوں اس لفظ کے اندر میاں بیوی کی تکرار ہوئی سلم ایرے کی تھرڈ کلاس ایک جاہل نکمی عورت اپنے شوہر کو جو کڑوڑے پھوڑ کر ہے تو مر جا تو کٹ جا تو چٹنی ہو جا اور تیرا جنازہ نصیب نہ ہو تیری لاش کے کتے کھائیں میرے اللہ کی قسم وہ جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سارا مانا اس عربی لفظ کے اندر ہے عبد الدینار وہ دنیا کے کتے نماز چھوڑ کر بزنس میں رحم آتا ہے اس لیے کہ کپڑا تو زیادہ نہیں پہن سکتا روٹی دو کے تین نہیں کھا سکتا زیادہ ہوشیاری کرے گا اللہ شوگر دے دے گا اور ہوشیاری کرے گا اللہ کولیسٹرال دے دے گا نہیں صاحب چکنا نہیں کھا سکتے میٹھا نہیں کھا سکتے نمک نہیں کھا سکتے دو کے اوپر نہیں کھا سکتے سوکھی چپاتی کھائیں گے آدھا ہٹ کھائیں گے دال کا ہوشیاری کر اللہ پابندی لڑ اللہ سے مقابلہ کر اللہ نے کہا فجر پڑھ ہم روزی دیں گے تو اللہ سے کہنا ہم فجر نہیں پڑھیں گے دیکھ ہم دنیا کمائیں گے اللہ کہیں گے دنیا ملے گی لیکن وما لہو فی الاخرت من نصیب اتنی ملے گی جتنا ہم نے مقدر کیا ہوشیاری کرے گا تو ہم واچمین لگا دیں گے شوگر کا کولسٹرال کا ہارٹ اٹیک کا برین ٹیومر کا پیشاب ڈھونے کا پاخانہ ڈھونے کا یہ اچھا ہے یا حضرت ابو ہریرا کی وہ بھوک اچھی ہے یہ اچھا ہے صفا کا وہ دودھ مل کر بانٹ کر پینا اچھا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا جن کے بارے میں قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم و اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو جب اللہ راضی ہوا آپ اپنی بیٹی سے راضی ہیں کھانا دیں گے نہیں دیں گے کپڑا دیں گے نہیں دیں گے مکان دیں گے نہیں دیں گے آج فکر ہے نا بچی کے نام پہ ایک سائڈ بچے کے نام پہ ایک سائڈ اسے ایک کون کون سی مصیبت ہے یہ یہ کون سا عذاب ہے صاحب کس نے تمہارے پاس وہی لائی فراؤن بننے کی خدا مر گیا کیا ارے وہ ایک گنیش کا پتلا ٹوٹتا ہے دوسرا بنا لیتا ہے رام کی مورتی ٹوٹتی ہے دوسری بنا لیتا ہے اور سیتا کی مورتی ٹوٹتی ہے وہ دوسری بنا لیتا ہے تیرا رب تو وہ ہے اللہ لا الا اللہ الحی القیوم وہ وہ قیوم ہے لاتا نوم اسے اونگ نہیں آتی بچی کے نام کو ایک زمین بچے کے نام کو ایک زمین اسے وہ دکان اسے وہ یہ کون سا عذاب ہے صاحب ہاں، کون سا عذاب ہے اور قرآن کہتا ہے یو سیرو نا ولو کان ونو کانا بھی چراغ بجا کر کلاؤ سکون ملے گا سامنے والے کو خوشی دو سکون ملے گا ایک گھنٹ پانی پلا دو سکون ملے گا پیاسے کتیا کو پانی پلا دو جنت ملے گی مخلوق کو ستا ہو جا یہ ہے قرآن کا فارمولا یہ ہے حدیث کا فارمولا آج ہم نے کہا ان لوگوں کے لیے خیرات کرو صدقہ کرو ان لوگوں کے لیے روزہ رکھو ان لوگوں کے لیے دعائیں کرو ہر آدمی ہر انسان آنے والا اپنے زمین کو ڈھونڈ ٹٹول سکتا ہے کھنجوڑ سکتا ہے کہ میں نے ان محسنوں کے لیے کیا کیا اصل زندگی ہی دوسروں کے لیے لیکن جو دوسرے ہمارے لیے زندگی دے رہے ہیں ارے دنیا کو کہو اجاڑو صاحب دنیا کہتی ہے مین فرانس کہتا ہے مینارے ختم کرو فرانس کہتا ہے حجاب مان لو گے اس کی زبان مانو گے آپ داڑھی والے کو گالیاں دیتا ہے قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کرتا ہے جہاد کو دہشت گردی کہتا ہے مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے اور مداری سے عربیہ کو دہشت گردی کی تربیت وہ کہتا ہے اس کی زبان تو جیسے یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے کہ وہ مجاہدوں کو دہشت گرد کہہ رہا ہے وہ عوامے والوں کو وہ داڑھی والوں کو وہ طالبان کو وہ ملا عمر کو اسامہ کو دن کے اجالے میں کہو کہ اس نے کس کا کیا بگاڑا ملکوں کے ملکوں کو ناس کر دیا خون کی دریا بہا دی اور پھولوں کو مہکنے سے پہلے تو نے مرجا دیا لبنان کے اندر بچوں پر بمباری تو نے کی اور تو تربیت کا سبق دینے والا دہشت گردی ختم کرنے والا گوانتا راموبیر جیل کس نے بنائی ابو غریب جیل کس نے بنائی ان کے قید میں جو جاتا ہے تیرے انگریز کے سینکڑوں کتے اسلام کو قبول انہوں نے کر لیا اور ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر جب نکلے کتنے ہیں فوٹوگرافر ہیں پریس رپورٹر ہیں اور پکڑے ہوئے بندک ہیں کہ جب ان کے اخلاق کو دیکھا کردار کو دیکھا کہتے ہیں کہ رات آتی تھی دل کی دھڑکن بڑھتی تھی اس لیے کہ ہمارے ملکوں میں جب عورت قائد بنتی ہے بندک بنتی ہے تو اس کی آبرو لوٹی جاتی ہے عورتیں کہتی تھیں اب طے تھا کہ اب آنے والے بندے اب آنے والے قدموں کی آہٹ ہماری اسمت عفت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کر دیں گے لیکن وہ کہتی ہے کہ آئے تھے وہ کون سی زمین سے آئے تھے وہ کہاں سے اترے تھے نگاہ اٹھا کر انہوں نے نہیں دیکھا کہا کہ تم آج سے ہماری بہن ہو ہماری مہمان ہو اس اخلاق ایک عورت بتاؤ جو ان کی گرفت میں گئی ہو ان کے جیلوں میں گئی ہو بندک بن کر گئی ہو اور انہوں نے اسلام کو قبول لا ہو اور یہ دنیا کہتی ہے کہنے دو خیر کو شر کہنا شر کو خیر کہنا آخا نے فرمایا گوئی کی قیامت کی نشانی وہ ہو رہا ہے اگر اس کو مانو گے تو داڑیاں بھی نکالو اگر اس کو مانو گے دیوبند پر بمباری کرو مظاہر اور ندوا پر کیوں اس کے حکم پر چل رہے ہو تم چندہ کیوں دیتے ہو جب اسے نہیں مان رہے ہو اسے بھی مانو یہ حق برت جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس کو آقا نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت رہے گی جو باطل سے برسر پیکار ہوگی ہمارا ایمانی اسلامی فریضہ یہ تھا کہ مال سے جان سے خون سے اولاد سے ہر طریقے سے مدد کرتے یہ نہیں کر رہے ہیں آخری درجہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر نہیں دعا کر سکتے جو روزے رکھواتے ہیں ان کی میزبانی نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں خیرات کر کر دعا نہیں کر سکتے اس کے بعد بھی زندگی کا کوئی حصہ باقی نہیں اور جینے کا کوئی ادھیکار نہیں صحابہ تو دوسروں کے لیے جیا کرتے تھے زمین کا مقدمہ گیا امیر کے پاس خلیفت المسلمین کے پاس آج کیا جاتا ہے اتنے اسکوائر فٹ میری ہے کاغذات وہ نقلی بنا لیتا ہے یہ کاغذات ڈپلیکیٹ بنا لیتا ہے وہ کچھ جھوٹے گواہ بنا لیتا ہے عجیب و غریب مقدمہ جب زمین کھودی گئی فاؤنڈیشن کے لیے پایا ڈالنے کے لیے اتفاق سے ایک مٹکا نکلا جس کے اندر خزانہ تھا اب کہا کہ حضرت میں نے آپ سے زمین خریدی مٹکا نہیں خریدا یہ لیجیے اب وہ کہنے لگا ارے کیا کر رہے ہو صاحب میں نے زمین دی تو زمین تمام چیزوں کے ساتھ دے دی وہ کہنے لگے آپ نے زمین دی یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا لڑائی ہو رہی ہے یاد رکھیے آپ نے مٹی دی مٹی کا خزانہ نہیں دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب زمین دی تو زمین خزانوں کے ساتھ آواز شور بلند ہو رہا ہے کہا کہ چلو قاضی کے پاس چلو امیر المومنین کے پاس چلو دیکھیے کیسا مقدمہ جا رہا ہے مال تیرا وہ کہہ رہا مال تیرا قرض دینے والا لینے والا جھگڑا ہو رہا ہے لینے والا دینے والا کہتا ہے دو سو درم لینے والا کہ حضرت بھول گئے اب دیتے دیتے اصل تو دو ہزار درم ہے یہاں تو یہ ہے کہ چپل کھچ جائے اس جیسی سات سو زندگیاں ملے لیکن یہ دینے کے لیے تیار نہیں اللہ کی مدد نصرت کہاں سے آئے گی معاملات صاف نہیں آخا نے فرمایا یہ روح زمین و آسمان کے درمیان رک جائے گی یہ جنت میں جانے سے رک جائے گی اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جائے اور کسی کا قرض باقی رہے یہ یہ روح معلق رہے گی جنت میں نہیں جائے گی آج یہ مسلمان یہ کام کر رہا ہے ایک مدرسے کے محتمین کا قضیہ معاملہ ہمارے سامنے آیا کرائے کا انہوں نے مکان لے رکھا تھا اس میں لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہے تھے انتقال ہو گیا مالی کے مکان کا کاغذات تھے کاغذات کے حساب سے انہوں نے ان کے بیٹوں نے ان سے معاملہ کیا تو کچھ کاغذات ایسے تھے جس کے ایک جانب لکھا ہوا تھا ایک جانب خالی تھا کوئی ضروری ہے کہ جب کاغذ لکھے تو دو جانب بھی پورا کر کے لکھیں اب انہوں نے یہ کیا کہ مرے ہوئے مردے پر توہمت لگا دی پیچھے پش پر لکھ دیا کہ میرے سے انہوں نے اتنے لاکھ روپے لے لیے ایک پرچے پر ایک لاکھ ایک پرچے پر پچاس ہزار اور جو اگریمنٹ پیپر تھا دونوں دستخطوں کے درمیان بیچ میں لکھ دیا کہ اتنے ہزار اور مزید کچھ دنوں کے بعد لے لیے ایک مدرسے کا محتمیم عالم دیندار گھرانے کا فرد مرا ہوا مردہ اب بول نہیں سکتا قبر سے فریاد نہیں کر سکتا یہ ہے دنیا جس دنیا کے لیے آپ اور میں مر رہے ہیں آخا نے چپ نہیں کہا آخا نے فرمایا جب تم بازاروں میں گزرا کرو تو کیا پڑا کرو الحمدللہ کیا پڑا کرو سبحان اللہ اللہ تیری تعریف ہے یا یہ اللہ ہم وقت اباب رحمتی اے اللہ یہاں تو چکا چون کر دینے والے شو روم کھلے ہوئے ہیں اور مال کھلے ہوئے ہیں اللہ تیرا کیا خزانہ ہے کیا مال ہے مدینہ طیبہ کے کچے بازار میں گزرو تو یہی لاس اینجلس نیو یارک کے سپر مارکیٹ گزرو میں تو یہی دعا کیا دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اس کلیمے کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر رہا ہوں یہاں کفر بکتا ہے یہاں شرک بکتا ہے یہاں آخرت سے غافل کرنے والی چیزیں بک رہی ہیں یہاں مردانیت سے ہٹنے والی چیزیں بک رہی ہیں آخا نے فرمایا بازار گئے بغیر چولہا نہیں جل سکتا اب سودا کہاں سے لاؤ گے آسمان سے لاؤ گے آسمان سے معاہدہ اترے گا منو سلوا اترے گا بازار جانا پڑے گا لیکن بازار میں ایمان کے جو ہے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھو لا الہ چہرم کلمہ پڑھنے کا حکم دیا گیا مدین طیبہ کہ اس زمانے کے کچے بازار میں بھی اور آج کے سپر مارکیٹ میں بھی یہی حکم ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشد ان محمد ان ابد ولا حول ولا قوت الا باللہ اے اللہ میں کلمہ پڑھ کر ایمان بنا رہا ہوں مجھے یہ مال غافل نہیں کر سکتا اے اللہ اے اللہ جنت کی محبت میرے دل میں ہے جنت کے ہوروں کی عظمت میرے دل میں ہے یہ وہ گوری چمڑیاں جن کے جسم کے اندر پیشاب کی پوٹلیاں اور پاخانے کا خزانہ اور نجیس العین خون ہے اے اللہ میں یہاں کر ایمان کا سودا نہیں کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں باقی بھی مرد بانا اب لوگ کہنے سے کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے رجال اللہ تل ہیم تجارت ولا بیون ان ذکر اللہ مرد وہ ہیں جو دنیا میں غفلت میں نہ پڑے دنیا کا مال دھوکہ نہ دے دنیا کا مال دھوکہ نہ دے دولت دھوکہ نہ دے کاروبار نہ دھوکہ نہ دے رجال لا لاتی ہند تجارتوں ولا بیون ان ذکر اللہ یہ ان کو غفلت میں نہ ڈالے یہ ہے صحیح معنوں میں مرتبہ یہاں جا کر ایمان کو بچاؤ یہاں جا کر دنیا کی گندی محبت کے اندر نہ پھنسو یہ اصل زندگی ہے یہ پھنسنا اور ان کی تعریفیں کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنا یہ آخرت کو تباہ اور برباد کرنے کے مترادف ہے اصل زندگی تو وہ ہے کہ آدمی مرنے کے لیے جیے اصل راحت تو یہ ہے آدمی دوسروں کے لیے جیے اب لوگوں نے دوسرا مسئلہ بنا لیا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے اور پوچھو جینا چاہتے ہو تو ایسے ہی کہے گا ہاں کچھ لمحے اس زلیل دنیا میں رہنا چاہتا معلوم ہے کہ یہ زلیل گندا جنت میں نہیں جا سکتا اور وہاں پوچھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جیسی شخصیت جس کے بارے میں نے فرمایا لوکان بادی نبی القان عمر اگر میرے بات نبوت کا تاج پہنایا جاتا حضرت عمر کو پہنایا جاتا اللہ عمر زکنی شہادت فی سبیل اے اللہ ہر آنے والے لمحے میں تیرے راستے میں مجھے موت دے دے یہ مانگا کرتے تھے کیا دنیا کو جانا نہیں تھا کاروبار کو نہیں جانا تھا ایک بدوی آیا اور پوچھنے لگا کہ امیر المؤمنین کلیفت المسلمین اور مسلمانوں کے بادشاہ کہاں ہیں تصور یہ لیا ہوا تھا کہ ہارون رشید کی طرح ایک محل ہوگا تصور یہ لیا ہوا تھا ایک پارلیمنٹ ہاؤس ہوگا کچھ وزیر ہوں گے اور کچھ پیشکار ہوں گے کچھ باڈی گارڈ ہوں گے گنمین ہوں گے بڑا تصور لیا ہوا تھا پوچھا مدینے طیبہ کی گلیوں میں کہا کہ وہاں گئے ہوئے ہیں جو گئے پوچھا کہاں ہیں فرمایا کہ یہ ہے جو اون کو چرنے چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو تکیا بنا کر اس پر سو رہے ہیں کچی زمین پر یہ وہ اوبر ہیں جن کا محل جب زمین پہ تھے تو مدی جنت کے اندر تیار کر دیا گیا جس کو دیکھ کر میں راج میں آقا نے فرمایا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرے لیے محل تیار کیا گیا ہے کون سی زندگی کے پیچھے پڑے ہو صاحب کون سی دنیا کون سی دولت تباہی ہے بربادی ہے اور اس کے طلبگار کے بارے میں فرمایا تئی صاحب دینار و تئی صاحب دخ دی رحم تباہ ہو برباد ہو اور ایک بات یاد رکھو آدمی یہ سمجھتا ہے میں نماز تو پڑھ رہا ہوں روزہ تو رکھ رہا ہوں بھائی یہ دنیا ہے یہ سیاسی کتے ہیں ان سے تعلقات قائم کرے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ایک بات بڑی مشہور چلی ہے وہ اب لوگوں کی زبان زد بھی ہو گئی ہے بے حیا مرد کے لیے بے حیا عورت رنڈی عورت کے لیے رنڈوا مرد بدکار کے لیے بدکار اچھوں کے لیے اچھا عام زد ہو گیا ہے یہ محاورہ القبیسات اور القبیسینا والقبیسون للقبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات یہ میاں بیوی کے لیے اب عام زد ہو گیا ہے اب آدمی کیا سمجھتا ہے میں تحجد گزار ہوں میں داڑی والا ہوں اب دنیا کے زلیل چوروں سے بدماشوں سے ڈاکووں سے یہ سمجھ کر دوستی کرتا ہے کہ میری نماز مجھے بچا لے گی ہر نہیں بچائے گی حدیث میں آقا نے فرمایا اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے تخوے کو دیکھ لو یہ آج جو چوروں سے دوستی کی جاتی ہے سیاسی کتوں سے دوستی کی جاتی ہے پولیس انفلوئنس رشوت خوروں سے دوستی کی جاتی ہے یہ سوچ کر کہ میرا تخوہ میرے ساتھ میری پرہیزگاری میرے ساتھ میں ان کے ساتھ کاروبار کی حد تک لگا ہوا ہوں بزنس کی حد تک لگا ہوا ہوں نہیں نہیں جیسے القبیسات للقبیسین والقبیسون للقبیسات جو مرد کے لیے ہے یہ دوستوں کے لیے بھی ہے آپ دیکھیں ایک جورو کا غلام ہے اس کے ساتھ جو دوست ہے وہ بھی اس کی جورو کا غلام ہے وہ اسے پاٹ پڑھاتا ہے یہ اسے پاٹ پڑھاتا ہے ایک دنیا کا کتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے نے دوستی کیا وہ بھی دنیا کا کتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ فاروق کی دوستی ابو لہب سے ہو جائے اور ابو جہل کی دوستی صدیق سے ہو جائے لنا آمالنا ولکم آمالکم لا آبدو ما تاب ولا تم آبدون ما آبد نہیں ہو سکتا یہ امیز اللہ الخبی سمینت طیب خبیص اور طیب مل نہیں سکتے اچھے برے مل نہیں سکتے یہ اگر کوئی ملے ہوئے دنیا میں اور وہ اپنی تحجد کا اپنی پرہزگاری کا اپنی داڑھی کا جھولا ڈالا ہوا ہے یہ اس بات کی علامت ہے ایک نمبر کا جھوٹا مکار ہے اس کی دوستی اس بات کی نشانی ہے ایک نمبر کا نسل حرامی یہ بھی دھوکے باز ہے منافق کی دوستی منافق کے ساتھ مومن کی دوستی مومن کے ساتھ شہید کی دوستی شہید کے ساتھ مجاہد کی دوستی مجاہد کے ساتھ ولی کی دوستی ولی کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا ہاں بختی دنیا ہے کبھی سلام کلام ہو گیا لیکن باقاعدہ فون جا رہا ہے فون آ رہا ہے یہاں اس کی عورت وہاں گئی اس کی عورت یہاں آئی ہم نے ایک سال کے اندر دیکھا کہ اب جورو کے غلاموں کی یونین الگ بن گئی داڑی منڈوں کی یونین الگ بن گئی دنیا کے کتوں کی یونین الگ بن گئی ان میں سے جیسے چاول کے ایک دانے کو دیکھ کر پرکا جاتا ہے ایک آدمی کی جورو کی غلامی سے دوسرے کی جورو کی غلامی کا پتا ایک آدمی کی چوری سے دوسری کی چوری کا پتہ لگ جاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک میں نے دنیا داروں سے دوستی رکھی تعلقات رکھا اتنا اونچا مقام اتنا اونچا درجہ لیکن پہلے ایک نمبر کے شرابی تھے کبابی تھے بہت دنیا میں لگے ہوئے تھے ایک مرتبہ ساری رات شراب پی کر چور چور ہو گئے تھے اور نیند میں غافل ہو کر سو گئے اور جب صبح میں اٹھ کر میوزک بچانے لگے ستار بچانے لگے بچتا نہیں تھا پوری طاقت لگائی اور پوری کوشش لگائی بچتا نہیں تھا اور کوشش کی آواز آئی الم ان الحق کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا اللہ سے ڈرنے کا عبد اللہ مبارک ابھی شراب پیتا رہے گا کس کے ساتھ دوستی تھی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی شرابیوں کے ساتھ تھی اٹھنا بیٹھنا بدکاروں کے ساتھ تھا القبیسہ للقبیسین جورو مرد کے لیے نہیں جب دیکھو ایک قسم کے مزاج کے لوگ ایک ہوٹل میں جم رہے ہیں ان میں ایک چور بدماش ہے سمجھو کہ سارے یہی ہیں حرامی ایک منافق ہے اور منافقوں کی یہ ٹولی ہر جگہ ملی جلی رہتی ہے سمجھو سارے منافق ہیں سمجھو ایک گھر کا توشا دوسرے گھر اس گھر کا توشا اس گھر اس کی عورت وہاں اس کی عورت یہاں ان تینوں میں ایک جورو کا غلام ہے تو سمجھو یہ تینوں جورو کا حص چاٹنے والے ہیں لیمیز اللہ القبیسہ منت طیب خبیص طیب نہیں مل سکتا ہے کاروبار مجھے روٹی لینی ہے بازار سے میں روٹی لوں گا دوستی نہیں کروں گا وقتی ضرورت نکالنا ہے وقتی طور پر بروں سے دوستی نہ کرو دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ایسے ایسے بدکار بدماش اور ایمان اسلام دشمن ہے اب داڑی کے پہلے چور چور کی شکل میں ڈاکو ڈاکو کی شکل میں مدرسے کا محتمین میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور ان کا باپ جنوبی ہندوستان کے بڑے اکابرین میں جن کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں لوں گا میں مرے ہوئے مردار پر مرے ہوئے میت پر مدرسے کے نام پر لاکھوں کی تہمت لگا رہا ہے بہت مشکل ہے خبیز کو پہچاننا طیب کو پہچاننا تو اس چاول کے ککر میں دو چاول نکال لیے دو کچے ہیں تو سمجھو سارا اکر یہی ہے دو میں بدبو تو سارے میں بدبو اب آسان نسخہ یہ ہے یہ ٹولی یہ جماعت بی جماعت سی جماعت یہ سیاست دانوں سے یہ پولیس والوں سے وہ کہے کہ پولیس انفلوئنس بھی ہے میں اچھا ہوں یہ ہو نہیں سکتا سیاسی کتوں کا جھوٹا کھاتا ہوں میں تخوے کو بچایا ہوا ہوں یہ ہو نہیں سکتا میں چور اچکے کے ساتھ جس نے مسجد کے ساتھ علماء کے ساتھ دھوکہ دیا میرا ایمان بچا ہوا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے یہ میز اللہ الخبی الطیب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بروں کی صحبت کی وجہ سے ایک بڑی زندگی ایسے گزر گئی اور ستار بجانے لگا تو اللہ نے اس سے آواز نکال دی الم یا یعنی قلوبهم لذکر نکری لیکن چونکہ میری عادت تھی اب میری زندگی بدل گئی میں نے شراب سے چوری سے اچکے سے بدماشی سے توبہ کر لی لیکن میری زندگی کی ایک عادت تھی بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا میں بڑوں کے محلوں میں جاتا ان کے بنگلوں میں جاتا ان کی سواریوں میں بیٹھتا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پر باتیں میرا ایمان کمزور ہونے لگا ایمان کمزور ہو جاتا ہے چوروں کے ساتھ اچکوں کے ساتھ بدماشوں کے ساتھ جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا پہلی سفا یہ حضرت میرے بارے میں دوسری سفا نے میرے بارے میں جورو کا غلام میرے بارے میں دنیا کا کتا میرے بارے میں سب کے لیے قرآن ہے یہ پہلی سب دوسری سب ساڑھے بارہ پونے دو پہ آنے والے لی امیز اللہ القبی تعیم بس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سے اچھے لوگوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا اللہ نے میری زندگی کے اندر وہ انقلاب بپا کیا کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ہارون رشید کے زمانے کے یہ بزرگ تھے محدث تھے اللہ والے تھے ایک مرتبہ شور شرابہ ہوا اور یرحمک اللہ یرحمک اللہ کی آوازوں سے یہ بغداد گونجنے لگا ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ آئے کہا کہ کیا معاملہ ہوا کیا مسئلہ ہوا فرمانے لگے کہ ابھی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں سارا شہر رحمت اللہ کہہ رہا ہے یہ عزت کی زندگی ہے صاحب یہ سربلندی کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی ذلت کی زندگی ہے اپنے لیے جینے والے کبھی جی نہیں سکتے اپنی فکریں کرنے والے کبھی سر نہیں اٹھا سکتے کبھی زندگی کے لیے جینے والے جینے موت کے لیے شہادت کے لیے مر مٹنے والے جیتے ہیں کیسی زندگیاں گزار کر چلے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پرک اڑ گئے قیامت تک آپ کو شہدا کا سردار کہا جائے گا دنیا نے دیکھا پرک اڑے حدیث کہتی ہے جو میرے راستے میں شہید ہوا اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں فرشتے اللہ کہتے کیا لڑ رہے ہو صاحب میں لوں گا میں لوں گا میں لوں گا اور یہ داڑی منڈوں کی روح بے نوازیوں کی روح دنیا کے کتوں کی روح جورو کے غلاموں کی روح وہ کہے گا اے یار تو لے لینا وہ کہے گا تو لے لینا وہ کہے گا تو لے لینا اس کے بعد کورا ڈالا جائے گا اس بدماش قبیز گندی روح کو کون لے گا اب اٹھے گا یا اللہ یہ کیا ہو گیا آج آج اس گندے کی روح لے رہا ہوں اور یہاں پر اچھے اٹھے اللہ کی راہ کے اندر یہ شہید ہوا لوگ کہتے ہیں مر گئے سعید جلال پوری رحمت اللہ علیہ مر گئے مولانا ندیم شکور صاحب مر گئے ایک ہفتے کے اندر پانچ علماء دیومن شہید ہو گئے یوں تو ان کی لڑائیوں سے علماء ختم ہو جائیں گے اگر کوئی کسان اپنے کھیت کو کھاد دے اور اسے جوتے ہل جوتے اس میں کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں اس کے اندر چونٹیاں مر جاتی ہیں کہنے لگے یار یہ تو مار رہا ہے یہ تو گندی چیز ڈال رہا ہے ہاں یہ اسلام کا لہلہاتا پودا یہ اسلام کا چمستان شہداء کا خون رنگ لانے کے بعد ابھرے گا جس کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسے خون چاہیے اسے شوہدا کا خون کا رنگ چاہیے یہ خون بولے گا یہ خون چیخے گا یہ خون مشک امبر سے یہ خون جنت کی خوشبو سے زیادہ مہکنے والا ہے یہ زندگی ہے بلا تخلو لمخلوفی سبھی اموات کہ مرنے ان کو مردہ تک نہ کہو اللہ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو روح لینے کا جھگڑا اللہ کہتے ہیں تم نے پیدا کیا کہا نہ اللہ تو کہ جب ہم نے پیدا کیا تو ہم نے سودا کیا ان اللہ اشترا من المؤمنین میننا انفسم بان لہم الجنہ اس نے سودا کیا کہ یہ جان دے گا ہم جنت دیں گے بیچنے والا وہ تھا لینے والے ہم تھے تم کہاں سے آ گئے رونے والے پرے ہٹو کروڑوں فرشتوں یہ مبارک روح کو میں اپنے ہاتھوں میں لوں گا یہ زندگی زندگی کل ان سلاتی و نزوکی و مہیا و مماتی لاہ العالمین میرا جینا میرا مرنا میری قربانی میری صبح میری شام میرا خرچ کرنا میری آمدنی یہ سب کے سب اللہ یہ جینا ہے جینا فون کال کی رپورٹ لو سات سو بیس کال ہوئے بیس کال دین کے لیے نہیں کسی کو فجر کو جگہ دیتے کسی کو داڑھی کا مسئلہ کہہ دیتے کسی کو شادی کے وقت کہہ دیتے کہ رہے یار ویڈیو اگر آپ کے آٹھ سو کال ہیں سب کے سب دنیا کے تیری بل کا کیا ہوا وہ ایڈوانس کا کیا ہوا وہ مقدمے کا کیا ہوا وہ پیشاب کی رپورٹ کا کیا ہوا وہ پاخانے کے کیڑوں کا کیا مرو کل منہ تو کم یہ زندگی عذاب بنا دی اللہ نے تمہارے لیے آؤ حضرت حمزہ کی زندگی دیکھو آؤ شہدا کی زندگی دیکھو آؤ مجاہدوں کی زندگی دیکھو آؤ دوسروں کے لیے ایسار کرنے والے مر مٹنے والوں کی زندگی میں دیکھو کہ لذتیں کیا ملتی ہے مزے کیا آتے ہیں اللہ بھر پرے ہٹو اور روح کو لیا اور حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ تبارک تعالیٰ سبز رنگ کے پگوٹوں کے پرندوں میں اس روح کو ڈالتے ہیں یہ جیسے قندیل ہے یعنی جھومر جس کو کہتے ہیں عرش میں جھومر رکھے ہوئے ہیں کہا کہ یہ روح اتنی پاکیزہ ہے ہم اسے زمین میں نہیں ساتھ میں آسمان میں نہیں حضرت عیسیٰ کسی آسمان پر حضرت ابراہیم کسی آسمان پر حضرت سلیمان کسی آسمان پر اور حضرت جو ہے لوت علیہ السلام کوئی اور آسمان پر تمہیں آسمانوں میں نہیں تم تو میرے سودا کر چکے ہو آؤ تمہیں عرش کی خندلوں کے اندر تمہارا ٹھکانا ہے تاج محل کی کیا حیثیت ہے لال قلعے کی کیا حیثیت یہ مکان اپٹ مرتے ہو اس دنیا کے لیے یہاں سے تمہاری لاش نکلنا نصیب نہیں ہوگی ہائی وے نمبر سات میں کتے کی موت مریں گے بامبئی کے راستے میں پونے کے اور دلی کے ہائی وے میں لاری آئی اور کار کے ٹکر ماری آنکھ کہیں گئی ہاتھ کہیں گیا یہ کون سی زندگی ہے اللہ کہتے ہیں ہم ان کو عرش کے کندیلوں کے اندر ٹکانا بنائیں گے پھر پوچھتے ہیں حدیث ہے مسلم شریف کی کہ روزانہ سات مرتبہ رب کائنات ان روحوں سے پوچھتا ہے بندے کوئی ضرورت تو نہیں بندے کوئی ضرورت تو رب کائنات زمین آسمان کا مالک خالق کائنات یہ زندگی زندگی ہے دو روٹی کے لیے مرتے ہو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دعوت برتا تم بڑے حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک مکان میں گیا مہمان بن کر ایک پتھر انہوں نے رکھا ہوا تھا کہیں سیر و تفریح میں گئے وہ پتھر بڑا عجیب تھا وہ پتھر مچھلی کی ڈانگ میں کہیں محراب میں رکھا ہوا تھا کہاں مجھے دکھانے کے لیے لا رہے تھے اتنا چکنا تھا پتھر ہاتھ سے پسل کر گر گیا تو بڑا افسوس ہوا بڑا صدمہ ہوا لیکن کیا دیکھتے ہیں اس چکنے پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا حضرت مولانا ذوالفکار صاحب ہمارے بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں میری آنکھ نکلی اے رب اتنے سالوں سے اس چکنے پتھر میں اس کیڑے کو پال رہا ہے اور ہم ہیں کہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے مر رہے ہیں کتنی بڑی مخلوق کو پال رہا ہے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اے روحو جاؤ جنت کی سیر کرو جنت میں اوڑو پھر دوست میں گئے بی بی فاطمہ کو دیکھا اما عائشہ کو دیکھا اما خطہ کو دیکھا حضرت سلیمان سے ملے حضرت یہ زندگی اچھی ہے بری ہے یا کال سینٹر میں رنڈیوں کو دیکھ کر کتے کی طرح رال ٹپکانا یا بس اسٹاپ کے اندر ریلوے اسٹیشن کے اندر کڑے ہو کر یا ٹی وی کی اسکرین کے سامنے اپنی مردانیت کو کھونا یا وہ زندگی کہ پگٹوں میں سب پرندوں میں گھوم رہے ہیں اما سے مل رہے ہیں بہنوں سے مل رہے ہیں شہدا سے مل رہے ہیں حضرت حمزہ حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں بلال وہ آسان دو نا جو مدینہ طیبہ میں دیا کرتے تھے حضرت داؤد سے کہہ رہے ہیں داؤد ضرورت تو پڑھو زبور سننے کو مل رہی ہے تورات سننے کو مل رہی ہے تھو ہے لالت ہے دنیا کی کتوں پر مرتے ہو حیض و نفاس والی جھریاں پڑی ہوئی آنکھ میں ہلکے منہ پر جھریاں پیٹ پر بر رہے زمین پیٹ کے اندر حیض و نفاس پیشاب پاخانہ ہے کیا رکھا ہے وہ پسینے کا قطرہ دنیا میں ٹپکا دے دنیا معطر ہو جائے اپنے آنچل کو سورج کے سامنے رکھے سورج بے نور ہو جائے یہ زندگی زندگی سیر کرتے ہیں پھر آتے ہیں اللہ کے پاس اللہ پوچھتا ہے کوئی ضرورت ہے کئی دن گزر گئے کئی مہینے گزر گئے اس کے بعد کہتے اللہ کئی دنوں سے تو پوچھ رہے ہیں ایک ضرورت پوری کریں گے آپ اللہ کہیں گے اگر اصول دستور آخرت کا عالم برزق کا اجازت دیتا ہو تو وہ بھی پوری کریں گے بتائیے کہا کہ اللہ ہم دنیا میں جانا چاہتے کہا جنت کو دیکھ کر اما کو دیکھ کر بہنا کو دیکھ کر عرش و کرسی کو دیکھ کر پیہا انہار من مائن غیر آسین وہاں لم تغیر تامو وانہار من مین خمری لذت للشاربین اخباروں میں آتا ہے ٹانکی صاف کرنے گئے مر گئے اخباروں میں آتا ہے دعوت کا کھانا کھانے گئے اور بے ہوش ہو گئے اخباروں میں آتا ہے ٹی پارٹی میں برتھ ڈے میں گئے الٹیاں شروع ہو گئی اور رب کہتا ہے انہاروں غیر آسن من لبن لم تغیر تامو من خمر لذت شار ایسی نہر ایسی نہر ایسی نہر ایسے ہور ایسے غلمان یتوف علیہم ولدان مخلدون سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے تم یہ چھوڑ کر دنیا زلیل دنیا جہاں حضرت آدم استنجا کرنے گئے تھے بیت الخلا کرنے گئے تھے اور تمہارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں دی مری ہوئی بکری کے برابر اس ہاں اللہ ہم جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ شہادت کی لذت وہیں مل سکتی ہے جہاد تو جنت میں نہیں ہوگا شہادت تو میدان میں شر میں نہیں ملے گی جینا ہی اس کا نام ہے مٹنے کا نام جینا ہے ولا لمن يقتل فی سبيل اللہ اموات کسی پیر کسی شیخ الحدیث کسی شیخ التفسیر کی موت کو موت کہنے پر ممانعت نہیں ہے اللہ کے راستے میں جس کے برقچے اڑے جیو ان کے لیے اگر ان کے لیے نہیں جی سکتے ان کے لیے کچھ کرو صدقہ کرو خیرات کرو دعائیں دو اس پر دنیا کی کوئی حکومت کی پابندی نہیں ہے دنیا پابندی لگائے گی ہماری دعاؤں پر وہ پابندی کس لگائے گی مسجدوں پر اذانوں پر مدرسوں پر وہ جہاد پر ہماری قنوت نازلہ پر پابندی نہیں لگا سکتی اللہ شدید شملہم شملہ اللہ مسجد جمع ہوں اللہ عمیر دیا رہوں معصوم بچے کو لو دودھ پیتے بچے کو رینگتے بچے کو ریحل کھولو قرآن رکھو اے رب کائنات میں سوت خور حرام خور میں چمبار میں تیرا زلیل کتا اے اللہ اس معصوم پر رحم کر اس معصوم کے صدقے میں ان دشمنوں کو تباہ کر برباد کر ان فرونوں کو اجاڑ دے جو بمباری کرتے جو گھروں کو اجاڑتے ہیں جو ڈرون حملے جو ہے تیارے سے حملہ کر کیا قصور ہے ان کا کیا قصور ہے کھانا بند کیا پانی بند کیا دوا بند کیا اور غلہ بند کیا اناج بند کیا پھر مارتے ہیں کتے کی طرح لاشیں نکال آخری درجہ یہ کہ دعا کرو خالد کلی نغالدیم ان کے زبانوں کے درمیان جو ہے کلیمے کے درمیان اختلاف پیدا کر دے وانزل بھی با سکل ندی لا ہوا نیل قوم اتنا نہیں کر سکتے یہ جینا جینا ہے اسی کو ہمارا اشار تو یہ ہے صاحب پہلا اشار تو یہ تھا اپنی روٹی دوسروں کو دے دے اپنا کپڑا دوسروں کو دے دے جب حضرات صحابہ کرام انصار ہجرت کر کر مدینہ طیب آ گئے جرو کی غلامی ہوتی تو وہ یہ کام کرتے وہ یہ کام کرتے بیویوں کو کھڑا کر دیا فرمایا ان میں سے جو بیوی پسند ہو کہو ہم طلاق دے دیں گے تم نکاح کر لینا تم پردیسی ہو ہو سکتا ہے مدینے کی کوئی لڑکی نہ ملے کہو یہ بیویاں ہیں جس کو تم کہو گے ہم طلاق دیں گے یو اسی وہ تھا کہ اپنی بیوی دینے والے تھے اپنی اولاد دینے والے تھے اپنے پیٹ پر تم اپنے ستر سال کا اناج رکھو اپنے سو سال کے بچوں کا راشن رکھو زمین رکھو جائیداد رکھو بچے جو ایک بیڑی کا پیسہ دے دو چائے کے دو گھونٹ کا پیسہ دے دو شادی میں فضول خرچی کا پیسہ دے دو کلیانا منڈپ اور ہندو کے مندروں پر جو دان دیتے ہو کلیانا منڈپ کا کرایہ ادا کر کر اس کا دس فیصد ان مجاہدوں کے لیے دو اتنا نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال میں ایمان کا کوئی شعبہ ہم میں باقی نہیں ہے یہ زندگی وہ زندگی ہے میں نے کہا ہمارے استاد دو قسم کے ہوتے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی زانوے شاگردگی یعنی شاگرد بن کر اپنے گھٹنے کو ٹیک کر ادب باندھ باندھ کر پڑھے قاعدہ نمبر ایک قاعدہ نمبر دو علی باتا اول کلیما تیم ایک استادی وہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں جمعہ سن رہے ہیں اور اتنی گہری محبت اور اتنا گہرا تعلق کہ شادی کے معاملے میں گھر بننے کے معاملے میں اولاد پیدا ہوئی کوئی معاملہ ہوا حج کو گئے عمرے کو گئے نہیں ہم اپنے استاد سے مشورہ لیں گے ہم آپ کے پاس ہم نے کوئی کلاس تو نہیں کھولی ہے ایسے ہی ہم نے جہاں سے تربیت پائی فیض پایا واقعہ بیان کرتے ہیں ایک جگہ سے ہمیں دعوت آئی اللہ کیسی مائیں تو نے جو ہے حضرت خنصا کے نائبات کو تو نے پیدا کیا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے نائبات کو پیدا کیا ہے آج ان عورتوں کی وجہ سے آج ان بچوں کی وجہ سے آج ان نن منع معاذ اور موبس کے خلفا کی وجہ سے تو اور میں سر پر ٹوپی رکھ رہے احسان ہے ان کا اس مسجد میں آزان نہیں ہو سکتی اس مسجد میں میں بکواس نہیں کر سکتا چیخ نہیں سکتا چلا نہیں سکتا جب تک کہ اس چمنستان میں اسلام کو ان کا لہو نہ لگے وہ پیٹرول دے رہے ہیں وہ لہو دے رہے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں وہ ہمارے کرم فرما ہیں ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کے محافظ ہیں وہ کعبے کے پاسبان ہیں ایک کتا ہمارے گھر کی بانی کرتا ہے قیمتی شیمپو دیتے ہو عمدہ صابن دیتے ہو بہترین غذا دیتے ہو جو چمنستان اسلام کو اپنا لہو دے کر ہماری ماں اور بہنوں کے آبرو کو بچا رہا ہے اور وقت کے فرعون سے دجال سے قارون سے ٹکر لے رہا ہے آپ ان کے لیے کچھ نہیں کرتے ان کے لیے آپ کچھ قربانی نہیں دیتے ہیں ہیں ہیں پورا مال دینے کے لیے ہیں اولاد دینے کے لیے ہیں اس عورت کی طرح ہے ابھی کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لاش کے ٹکڑے بکھیر دیے گئے خاتون آئی اور کہا آخا نے نہیں دیکھا تھا خاتون کو کیوں نہیں فرمایا روکو روکو اس خاتون کو اس خاتون کو روکو جب دیکھے گی کہ ناک کٹی ہوئی ہے انگلیاں کٹے ہوئے ہیں آزا کٹے ہوئے ہیں اور صنف نازک ہے حساس ہے اور اس کی طبیعت بڑی معمولی ہے یہ چیخے گی چلائے گی واویلا کرے گی ماتم کرے گی اسی لیے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا شوہر کی خبر دے کر باپ کی خبر دے کر چیخے گی چلائے گی واویلا کرے گی ماتم کرے گی اور نازیبا جملے نکال روکو اس عورت کو تو کہا آقا میں سفیا ہوں حمزہ کی حقیقی بہن میں کفن لائی ہوں مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی اس لائق ہے کہ اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرے گا میں کفن لا چکی ہوں اور جب کفن لے کر قریب گئی چیخا نہیں چلایا نہیں اللہ کا شکریہ ادا کیا اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے کہ شہیدوں کے خاندان میں مجھے پیدا کروایا اور اس کے بعد جب قریب لے کر گئے اس کفن کو تو ایک صحابی کہنے لگے پاس میں ایک اور انصاری ہیں اور ان کے کفن نہیں ہے ان کا کوئی وارث نہیں آیا ہے اور جب کفن کے دو ٹکڑے کیے گئے ایک ٹکڑا بڑا آ گیا ایک ٹکڑا چھوٹا آ گیا اب کہا گیا کہ بھئی کفن کا مالک تو حضرت حمزہ ہیں ان کو بڑی چادر دی جائے اور چھوٹی چادر انصار کو دے دی جائے عورت نے کہا نہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے پورا ڈالا جائے پورا ڈالا گیا تو بڑی چادر انصار کے حصے میں آئی اور چھوٹی چادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصے میں آئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعید الشہدا ہے جس نے چمنستان اسلام کو اپنا آزاد دے کر اپنا لہو دے کر آج ہمیں مومن کہنے کا حق دیا مسلمان کہنے کا حق دیا آج ہمارے چہرے داڑیوں سے منور ہیں حضرت حمزہ کے خون کے سطح میں ان کی حالت یہ تھی کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ پیر کے پاس کپن ڈالا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا سر کے پاس ڈالا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے یہ حالت تھی کہ زندگیاں تو ایسے گزر گئی کہ شہادت کے بعد کفن ان جنتی موتاؤں کو جن کو قرآن نے کہا اولا سبیر اللہ اموات کفن نصیب نہیں تھا آخا کے پاس بات پہنچی آخا نے فرمایا کہ چہرے کو ڈھانپ دو اور گیر گھاس جو مدینہ طیبہ کے اندر خوشبو والی نکلتی ہے اس کو حضرت حمزہ کے قدموں پر ڈال دو یہ قربانیاں انہوں نے دی الماری کھولو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ کپڑے نکلتے کپڑوں کے پجاری مت بنو ان کا حساب دینا پڑے گا مال اور دولت کے پجاری مت بنو میرے آقا نے بد دعا دی تیس آبدو و بہ سا درہم درہم کے بچے دنیا کے بندے دولت کے بندے کیوں دوسری سب میں آیا ذرا دکان میں لگ گیا تھا کیوں جماعت چھوٹ گئی تھی حساب کتاب کرنے چلا گیا تھا ذرا بینک میں چلا گیا تھا میرے آخا کی بد دعا ہے تیرے ساتھ سو بینکوں کا خزانہ لے کر سر نہیں اٹھا سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت خنسا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی جیسی خواتین آج بھی ہے آج بھی ہے ان کے کوچ سے آج بھی موز اور محبت پیدا ہو رہے ہیں نکل گندے ماحول سے کمی لے نکل تو نکل جو ان کی غلامی سے ہٹ تو پوچھ پوچھ کر انوسی لے کر میں فلاں جگہ جاؤں بیوی کا بیوی کی ایک صاحب ہے مجلس چورا تھی مدرسے کی معتبیم تھے دہلیز پر بیٹھے ہم یوں نہیں ایک صاحب نے کہا آپ کی تقریر ٹاپ ہے ہندوستان کیا عالمی ریکارڈ قائم لیکن یہ جو جملے استعمال کرتے ہیں آپ حیض کے نفاذ کے برے لگتے ہیں میں نے کہا کہ بابا ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں حیض چاٹنے والوں کو نفاذ چاٹنے والوں کو سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر اللہ کے کعبے کے حتیم میں جا کر ایک ایک کان پکڑ کر ایک ایک جورو کے غلام کو ہم ثابت کر سکتے ہیں قصبے دے کر یہ محبت آپ کو ہندڑا بننے سے روکے گی یہ محبت آپ کو معاذ اور موبض بننے سے روکے گی یہ محبت آپ کو حضرت حمزہ بننے سے روکے گی یہ قدم بدر کی طرف اٹھنے سے رکیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں حضرات صحابہ سے بڑھ کر بیویوں کے حقوق ادا کرنے والے کوئی اور نہیں تھے اللہ کا شکر ہے ہمارے بڑوں کی اساتذہ کی تربیت کی وجہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خنسا جیسی عورتیں آج بھی کہتے ہیں کہ دعوت دی گئی ہمارے استاد فرماتے ہیں ہم جو ہے عمدہ کپڑے پہنے عطر لگائے گئے مرغن قسم کی غذائیں آئی روٹیاں آئی دعوت ختم ہوئی اور ختم ہونے کے بعد وہ خاتون روتے ہوئے ایک عطر کی شیشی ہمیں بھیجی عطر کے تحفے کو ہم نے قبول کیا کہا کہ دلہا سے ملنا چاہتے ہیں حضرت آپ کی تربیت سے میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے آج وہ جنتی دلہا بن چکا ہے اس کا ولیبہ میں نے آج آ کیا حضرت خدشہ جیسی عورتیں موجود ہیں حضرت ابا تیری کچھ صفت ہمیں بھی دے کچھ عادت ہمیں بھی دے دے ابا ابا آج ہم تیری روحانی اولاد ہے ہم دنیا کی محبت میں پھنس چکے دولت کی محبت میں پھنس چکے ہیں اس ابا کا کیا جگر ہے جس بچے کو اللہ کے راستے میں جی، شہید کر دیا گیا جسم کے ٹکڑے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح فرق سے اڑا دیے گئے وہ کیا جگر تھا کہ آج ان کے مردین اور ان کے اساتذہ اور ان کے تربیت کرنے والوں کو بلا کر دعوت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حضرت یہ میرے شہید بیٹے کے جنتی دلہا کا ولیمہ ہے ایسا ولیمہ کسی نے نہیں دیکھا اتنا قیمتی ولیمہ پھر اس کے بعد ان کا ایک نوجوان طاقتور اور چوڑے سینے والا اور اونچی شان والا ایک اور بیٹا آیا اندر سے پردہ ماں کہنے لگی حضرت ایک بیٹے کو تو قبول کر لیا اس کو بھی آپ نے لیجیے اللہ کے راستے میں لگا دی ہیں وہ دے رہے ہیں پیٹرول انرجی دے رہے ہیں یہ لائٹ ایسے نہیں چلتا یہ پنکھا ایسے نہیں چلتا کوئی پاور ہاؤس ہے جو پاور دے رہا ہے یہ بولنے کی طاقت ہے کوئی کون دے رہا ہے جس سے ہم بول رہے ہیں یہ بیٹھے ہیں مسجد میں یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں یہ آزادیں ہو رہی ہیں کوئی مر رہا ہے ہمارے لیے کوئی جان دے رہا ہے کوئی ماں تڑپ رہی ہے کوئی بیوی بھلک رہی ہے کوئی اولاد یتیم ہو رہی ہے یو علی ان ولو کان ابھی قصاصا اللہ پر ہیں ان کو تکلیف بھی ہو تو یہ دوسروں کی راحت پہنچاتے ہیں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں اپنا پیٹ بھی پال لو جورو کا پیٹ بھی پال لو اولاد کا پیٹ بھی پال لو کتے کے بھی بسکٹ دے دو اوپر کا فلور بھی بند دو بچہ ہوا اللہ کے راستے میں خیرات کرو بہت آگے کا وہ تو پیٹ کو پتھر باندھ کر دیتے تھے بیویوں کو خطار میں کھڑا کر کر کہتے تھے کہ تم کہو تو طلاق دے ہم یہ نہیں کہتے تم ستر بیویاں کرو اس کے بعد بچی ہوئی چیزیں اللہ کے راستے میں دو ہزار اولاد پیدا کرو بچے ہوئے بازی لگڑے لولے کاڑے ان بچوں کو اللہ کے راستے میں دو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم تجوری کو خالی کر کر جورو کا گلہ نکال کر اور کان مال بالیاں نکال کر سب پہناؤ سر کے بال سے لے کر انگوٹی کے چھلیا تک سب کرو بچا ہوا تو اللہ کے راستے میں دو اللہ منصور من نسر دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اللہ بن اے اللہ جو دین کے مددگار ہے مولا ان کی تو مدد فرما اور ان میں سے ہمیں فرما اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں نہیں بار سنتے ہو ایک گھنٹہ اثر ہونے نہیں پاتی پھر دنیا آ کر ہمیں مصیبت گھیر لیتی ہے پھر بیوی کی محبت پھر اولاد کی محبت یہاں بیٹھ کر تمنا یہ ابھی بدر میں چلے جائے ابھی اوہد میں چلے جائے اور وہ حیض کے قطرے دکھے نہیں نفاس کی گندگی دکھی نہیں پھر اس کے بعد یہ زبان آٹومیٹک باہر آ جاتی ہے یہ ایمان بناؤ مضبوط کرو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم حکم ذکر اللہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارا بال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے یہ شہبتیں یہ محبتیں دنیا کی ہمیں تباہ کر رہی ہیں برباد کر رہی ہیں ہمارے اکابرین نے ہمیں ایک پرانی نسخہ دیا ہے کہ جن پر ہم عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ یہ دنیا کی شہوتوں سے اور یہ دنیا کے بت کدے سے اور دنیا کی بت پرستی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے اس قرآن فارمولے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالی ہمارے جینے مرنے ہماری زندگیوں کو ایمان و اسلام کے لیے قبول فرمائے آمین واقردان الحمد للہ